اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے یہ مجالس اللہ پاک کی نعمتیں ہیں آج اگر ہمیں احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن اس کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ مجالس اور یہ اجتماعات کتنے قیمتی اجتماعات بلکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات کو دنیا میں جنت قرار دیا اور ان اجتماعات میں شرکت کرنے کو اور دین کی بات کے سننے کو جنت کے میوے اور جنت کے پھل قرار دیا اور اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو حضرات صاحب کرام حیران ہوئے اس لیے کہ جنت کی تو صفت یہ ہے مالا عین رات اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا والا اون ان سمیات کسی کان نے نہیں سنا والا خطر الا قلب بشر کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا تو دنیا میں جنت کے باغات کہاں سے آ گئے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجالس جن میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہو دین کی باتیں ہوتی ہوں یہ مجالس جنت کے باغات ہیں اور ان میں بیٹھ کر کوئی سن لینا یہ جنت کے میوے کل قیامت کے دن جب انسانوں کے اوقات کو تولا جائے گا کہ اپنا وقت کن چیزوں میں گزارا تو وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزرا ہوگا جو ذکر اور نماز میں گزرا ہوگا جو دین کی دعوت دیتے اور سننے میں گزرا ہوگا جو وقت جہاد کی طبیل اللہ کے لیے گزرا ہوگا یہی وقت ہوگا جس پر انسان مطمئن ہوں گے اور ان کی تمنا یہ ہوگی کہ ہائے کاش دنیا کے اندر ہم پورا وقت انہی کاموں کے اندر گزار دیتے اور فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت نہ گزارتے آج کی اس محفل کے منعقد کرنے کا بڑا مقصد اپنی مسلمان بہنوں اور ماؤں کو امت مسلمہ کی غیور بیٹیوں کو عالم اسلام کے حالات بیان کرنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں کن حالات سے دو چار ہیں مسلمان بچوں پہ کیا بیت رہی ہے مسلمان بیٹیوں کے دوپٹے کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور ان حالات کے اندر ہم ان مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور یہ حالات کیوں آئے ان تمام باتوں پہ غور کرنے کے لیے اس مبارک محفل کا اس انعقاد کیا گیا اللہ رب العزت ہمارے اس سننے سنانے کو قبول فرما لے اور ہماری اس مختصر سی مجلس کو اور ہماری اس مختصر سی گفتگو کو امت مسلمہ کے مسائل کا حل بنا لیں ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب تک مسلمان غفلت میں ہو اس وقت تک تو اس میں قوت عمل پیدا نہیں ہوتی لیکن جب مسلمانوں کو حالات بتا دیے جائیں پھر مسلمانوں کے مرد ہوں یا عورتیں مسلمانوں کے بوڑھے ہوں یا بچے ان کا سب سے بڑا کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میدان عمل کے اندر آ جانا ہوتا افغانستان میں جب تک مسلمانوں کو پتا نہیں چلا کہ روس کیا چاہتا ہے انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ روس افغانستان کے پسماندہ لوگوں کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے جاہل لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے وہ عورتیں جو جہالت کی زندگی گزار رہی ہے ان عورتوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے روس آیا ہے چنانچہ روس آیا اس نے باپردہ بیٹیوں کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ نکالا اس نے تعلیم کے نام پہ اللہ پاک کے انکار کا جذبہ دلوں میں ڈال دیا مسلمان عورت کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ مرد تجھ پہ ظلم کر رہے ہیں اسلام تجھ پہ ظلم کر رہا ہے تیرا حق بنتا ہے کہ تو بھی سڑکوں پہ آ کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر تیرا حق بنتا ہے کہ تو ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کر تیرا حق بنتا ہے کہ تو صنعت کے اندر آ تجارت کے اندر آ زراعت کے اندر آ اور ہر شعبے کے اندر تو مردوں کے برابر اپنا وقت گزار عورت کے دل میں یہ بات ڈالے گی انہیں یہ سمجھایا گیا کہ اسلام تو عورتوں کا دشمن مذہب ہے اسلام نے تو عورتوں کو گھر کی چار دیواری کے اندر محبوس کر دیا ہے اسلام نے تو عورت کو اپنے مرد کا غلام بنا دیا ہے اسلام نے تو عورت پر ترقی کے راستوں کو بند کر دیا کچھ مسلمان بہنیں کافروں کے جھانسے میں آ گئیں انہوں نے وہ اپنا قیمتی پردہ جو اللہ پاک نے قرآن میں ان کے لیے اتارا تھا اس کو اپنے سے دور کیا روسی تہذیب کے اندر آ کر وہ سڑکوں پہ آ گئی اور وہ قیمتی عورت جس کو بیٹا ماں کہہ کے پکارتا تھا جس کو بھائی بہن کہہ کے پکارتا تھا جس کی عزت کی خاطر بھائی اپنی جانیں کٹوا دیا کرتے تھے جس کی عزت کی خاطر باپ اپنا کلیجا چھلی کروا لیا کرتے تھے اس عورت کو بے عزت کیا گیا بازار کی چیز بنانے کے لیے اس کے وقار کو ختم کیا گیا وہ عورت میدان میں آئی تو ظالموں نے یہاں تک اعلان کیا اللہ معاف کرے بیان کرتے شرم آتی ہے خود انہوں نے جگہ جگہ اعلان کیا کہ عورت مشترک چیز ہے آئندہ سے ہر مرد کو اجازت ہے چاہے وہ اپنی بہن سے نکاح کرے چاہے وہ اپنی والدہ سے نکاح کرے ان حالات کا جب تک مسلمانوں کو پتا نہیں تھا بہت سارے تو ان کے شکار میں آ گئے مسلمانوں کی عورتیں ماسک کو پڑھنے کے لیے گئیں جب واپس آئی تو نہ ان کے پاس ایمان تھا نہ ان کے پاس حیا کی نعمت تھی سب کچھ تو روسیوں نے ان سے چھین لیا تھا وہ مقدس بیٹی جو کل تک مسلح پہ گڑ گڑا کے جو کچھ رب کریم سے مانگتی تھی اللہ پاک اسے عطا فرما دیا کرتے تھے وہ مقدس بیٹی جس کو قرآن مجید نے بل باقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکی قرار دیا تھا وہ بیٹی اس حالت میں افغانستان میں واپس آئی کہ اس کے چہرے سے نسوانیت کو چھین لیا گیا تھا اور وہ بے حیائی کا دور آیا کہ انسان اس کو بیان کرنے سے پہلے شرم کے مارے انسان کا سر جھک جاتا لیکن جب افغانستان کے غیور مسلمان کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ روس اللہ پاک کا انکار کرنے والا ہے روسیوں نے اللہ پاک کا جنازہ تک نکالا نقلی جنازہ تک بنایا روسیوں نے پرانے مزید کے اوراق کو اس کے طور تک پہ استعمال کیا ناؤز باللہ گولیوں کا نشانہ بنایا روسیوں نے مسلمان عورت کا تقدس چھین لیا اور بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ بہن سے نکاح کر سکے اس وقت وہاں کے علماء نے جب اعلان جہاد کیا افغانستان کی پندرہ سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا حصہ مسلمان مردوں نے اس جہاد میں ڈالا اتنا حصہ مسلمان عورتوں نے ڈالا بلکہ بعض جگہ پر تو مسلمان خواتین اپنے مردوں سے آگے نکل گئی روسی فوج اس لیے افغانستان سے نہیں گئی کہ اسے تھوڑی بہت مار پڑی تھی روس کو اس لیے شکست ہوئی کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں تک اس کے مقابلے میں نکل آئے ایک میدان میں ایک نو سالہ بیٹی نے نو سالہ بیٹی نو سال کی عمر کی بچی نے تین گھنٹے تک دشمن کا مقابلہ کیا سینکڑوں فوجیوں کو قتل کیا اور اپنے سینے میں گولی کھا کے شہادت کی نیند کو کئی ماؤں نے اپنے دس دس جوان اور کڑیل بیٹے شہید کرائے ایک بیٹا شہید ہوتا تو دوسرے بیٹے کو میدان کی طرف بھیج دیتی کہتی کہ جاؤ بیٹا تمہاری جان اللہ کے لیے ہے تمہارا تمہاری جوانی اللہ کے لیے ہے اس کی پیشانی پہ بوسا دے کے کہتی کہ بیٹا اگر تیری جوانی اللہ کے دین کے لیے لگ گئی تو قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی اور میں شہید کی ماں کہلاؤں دس دس جوان بیٹے شہید ہو گئے تو اپنے خاون سے کہا کہ میں شہید کی ماں تو بن گئی لیکن جو تعلق میاں بیوی میں ہے وہ تعلق ماں بیٹے میں کہاں ہو سکتا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں میدان میں نکل اور دشمن کا مقابلہ کر خاون نکلا وہ شہید ہوا تو یہ مردانہ لباس پہن کر خود میدان جہاد میں نکل کر شہید ہمارے پاکستان کے کتنے نوجوان ان کی ماں نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا میرے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی کہ مسلمان عورت کبھی بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہتی دین کا کوئی شعبہ ہو دین کا کوئی میدان ہو اللہ پاک نے یہ ہمت اور قوت مسلمان خواتین کو عطا فرمائی ہے کہ وہ اس میدانوں میں بعض دفعہ مردوں سے سبقت لے جاتی ہے اور اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرتی ہے ہمارے ڈیرا اسماعیل خان کا ایک نوجوان جب افغانستان میں شہید ہو گیا اور اس کی خون آلود لاش اس کے گھر میں لائی گئی دروازہ کھٹکھٹا کے اس کی ماں کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا تو قربان ہو گیا آج کی مائیں ہوتی باویلا ڈال دیتی دین سے دور رہنے والی مائیں ہوتی چیخو پکار کر کے آسمان کو ہلا دیتی محلے بھر کو جمع کر لیتی اپنا سینہ پیٹتی مگر آفرین عثمان کے اوپر جس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان بیٹھ چکا تھا آفرین عثمان کے اوپر جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں آفرین عثمان کے اوپر کہ جس ماں نے اس دور میں حضرت خنسا کا کردار ادا کیا جنہوں نے چار بچے تو شہید کرا ڈالے مگر دین کے مگر دین کی ذلت کو گوارا نہ کیا آفرین عثمان کے اوپر جو یہ سمجھتی تھی کہ موت حق ہے اور ایک دن ہم نے اس موت کو گلے لگانا ہے اور سب سے افضل ترین موت شہادت کی موت ہے اس ماں نے چیخ کے کہا کہ میرے بیٹے کی لاش میرے گھر میں مت لانا پہلے دوسرا بیٹا میدان جہاد میں پہنچے گا پھر اس کی لاش گھر میں آئے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جوان بیٹے گھر میں ہو اور افغانستان میں مسلمان بہنوں کی عزتیں تباہ کی جا رہی ہو اور اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لے اللہ پاک مجھ سے قیامت کے دن پوچھ لے چنانچہ عثمان نے دوسرے بچے کو تیار کیا اور اس بچے کو تیار کرنے کے بعد جب وہ بچہ جہاد کے لیے روانہ ہوا تو پہلے بچے کی لاش کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت بہرحال خواتین کے اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کے اس دور میں جب ظالموں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہم سے ہماری شکل ہماری تہذیب ہمارا تمدن غرضے کے سب کچھ چھین لیا اس دور کی ماں کے اس کردار کو دیکھ کے ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ آج اپنی بہنوں کے سامنے کچھ پیغام رکھ سکیں دین کی دعوت کا ایک اہم حصہ اور مرحلہ ان کے سامنے پیش کر سکیں اس دور میں بھی ان ماؤں کو دیکھ کر جنہوں نے قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی دل کو تسلی ہوتی ورنہ حالات کیا ہیں حالات تو یہ ہیں کہ آج مسلمانوں کو دین کی کوئی بات بھی بتائی جائے کوئی بات بھی ان کو دین کی بتائی جائے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کرنے پہ تیار ہیں ہماری خواتین ہمارے رستے کی رکاوٹ ان سے کہا جائے کہ شادیاں شریعت کے مطابق کرو تو کہتے ہیں کہ اس رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گھر کی خواتین ہے اگر ان سے کہا جائے کہ اپنے مردوں کو شریعت کے مطابق دفن کرو اور تجہیز و تکفین کی تجہیز و تکفین کی تمام رسومات کو شریعت کے مطابق ادا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری خواتین نہیں مانتی اسی طرح اگر مردوں سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک دن ہمارا جنازہ اٹھے گا لوگ ہمیں غسل دے کر قبر میں جا کے ڈال دیں گے کم سے کم ہماری شکل تو مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے نبی کی صورت لے کے آیا ہوں مجھ پہ رحم فرما دے اور اس گناہ سے تو بچ سکیں کہ صبح صبح اللہ کے نبی کی سنت کو موٹ کے نالی میں پیشاب کے ساتھ بہا دیا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی سنت کو پیشاب اور گندگی کے ساتھ بہایا جاتا ہے تو وہ مرد کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئے لیکن گھر کی عورتیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں کوئی ہمارے نام رکھتی ہیں بہنیں ہمیں روکتی ہیں مائیں ہمیں روکتی ہیں وہ ہمارے رستے میں پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے ہم تو اس کے لیے تیار کسی مسلمان سے کہا جائے کہ اے نوجوان آج جہاد تم پہ فرض ہو چکا اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ جہاد کرو قتال تم پہ فرض ہے کتب بہاری کم تم پہ جہاد کو فرض کیا گیا اللہ پاک نے پرانے مجید میں فرمایا اللہ تن فرو یو ادب تم عذاب علیما اگر جہاد نہیں کرو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا مسلمانوں آج کافر مدینہ منورہ پہ قبضہ کرنے کا پروگرام بنا چکے آج بابری مسجد کو تباہ کر دیا گیا مسلمان زندہ تھے اور کشمیر میں خواتین کی اجتماعی عصمت دری کی گئی آج سکھوں کے پیٹ سے آج مسلمان عورتوں کے پیٹ سے سکھ بچے جنم لے رہے ہیں جب یہ دردناک حالات بتائے جاتے ہیں مسلمان نوجوان جوش و جذبات میں آ کے دیہات کے لیے تیار ہوتا ہے جب گھر جاتا ہے تو واپس آ کے کہتا ہے کہ میری والدہ اس رستے کی رکاوٹ ہے وہ مجھے دیہات میں نہیں جانے دیتی بعض نوجوان جہاد کے اس رستے میں نکلے جس رستے میں ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں جس رستے میں اگر شہادت مل جائے تو سب سے بڑی نعمت کہ آدمی خود بھی جنت میں جائے اپنے پورے خاندان کو جنت میں لے کے جائے تو بعد میں اطلاع آتی ہے کہ والدہ ہسپتال میں داخل ہے اور پریشان ہے کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا بس اس پریشانی کی وجہ سے اب بیٹے کو فوراً بلا لیا جائے ان باتوں کو سن کے حیرانی ہوتی کیا ہم مردوں کی بات پہ یقین کر لیں کہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں دین کے رستے کی رکاوٹ ہے کیا ہم ان کے اس بہانے کو مان لیں کہ ان کے چہرے پہ سنت کا نور سجانے کے رستے میں رکاوٹ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جن کے استقامت کی بدولت کل تک حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی ایمان لا رہا تھا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر پلایا کرتی تھی جو اپنے بچوں کو گود میں لوری دیتی تھی تو ان کو شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی وہ مائیں جنہوں نے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی جیسے پاتے جنے تھے کیا آج وہی مائیں اپنے بچوں کو جہاد کے رستے سے روک رہی ہیں کیا ان ماؤں نے مرنا نہیں ہے کیا اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ایک دفعہ تو دل میں یہ آتا ہے کہ شاید مردوں نے یہ سچ کہا ہوگا واقعی رکاوٹ لیکن دوسری طرف جب تعریف کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کبھی بھی مسلمان خاتون ایسی نظر نہیں آتی کہ جو دین کے رستے میں رکاوٹ بنے کبھی ایسی نظر نہیں آتی ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے گھر سے تلوار لیے نکلتا اور کہتا ہے کہ آج اس تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا کسی غصے اور صبر کی حالت میں اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہے دل میں یہ نیت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا کہ رستے میں کسی نے کہا کہ بعد میں جا کے رسول اللہ کو قتل کرنا پہلے تو اپنے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن مسلمان ہو چکی وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بہن قرآن مزید کی آیات کی تلاوت کر رہی تھی اسے دیکھ کر قرآن مزید کی اوراق کو چھپا لیتی ہے بھائی مارنا شروع کرتا ہے اتنا مارتا ہے کہ بہن لو لوہان ہو جاتی ہے مگر دین اور ایمان اس بہن کے دل میں بیٹھ چکا تھا وہ خاتون اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو لیے ہوئی تھی اس نے بھائی سے کہا کہ تو زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر ڈالے گا میری چمڑی اڈھیل ڈالے گا میری ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا لیکن ایمان تو دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے اس ایمان کو تو میرے دل سے نہیں نکال سکتا اگر تو نے کسی ماں کا دودھ پیا ہے تو تو کفر پہ اتنا پکا ہے تو میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے تو میں اسلام پہ اس سے بھی زیادہ پکی ہو تو ظلم و جبر کر سکتا ہے میں صبر و استقامت دکھا سکتی ہوں تو مجھے مار پیٹ سکتا ہے میں اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتی رہوں گی اس بہن کی استقامت تھی اس بہن کا ایمان تھا اس بہن کی پختگی تھی اس بہن کا صبر تھا اس بہن کا اللہ سے تعلق تھا کہ بھائی کا غصہ پگھل گیا اس کا جبر ٹھنڈا ہو گیا اس کا پتھر جیسا دل موم ہو گیا کہنے لگا مجھے وہ قرآن کے اوراق تو دکھا جو تو پڑھ رہی تھی اس نے کہا جب تک تو بے وضو ہے جب تک تو, غسل نہیں کرتا اس وقت تک تیرے ہاتھ میں قرآن نہیں دے سکتی یہ پاکیزہ کتاب ہے جو پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے بھائی نے تہارت حاصل کی بہن نے قرآن دے دیا بھائی قرآن پڑھتا چلا گیا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے بہن کی استقامت نے امت کو حضرت عمر بن خطاب جیسا مسلمان دے دیا فاروق اعظم جیسا عادل حکمران دے دیا امیر المومنین دے دیا جو تھوڑی ہی دیر کے بعد رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے ایمان کا صرف اعلان ہی نہیں کر رہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کل تک آپ لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے آج فاروق اعظم مسلمان ہو گیا آج آج ہم حرم میں جا کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کس کی ہمت ہے کہ روک سکے ہے کوئی جو ہمارے رستے میں روڑے اٹکا سکے ہم سامنے جا کے نماز پڑھیں گے یہی فاروق اعظم تھے جنہوں نے روم فاروق کو پتہ کیا یہی فاروق اعظم تھے جنہوں نے بائیس کروڑ مربع میل زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے یہی فاروق اعظم تھے جنہوں نے زمین پہ عدل و انصاف کو نافذ کر دیا یہی فاروق اعظم تھے جن کے زمانے میں مسلمان عورت سنا یمن سے لے کر حجاز کی وادیوں تک سر میں سر میں سر پہ گٹڑی رکھے ہوئے اپنا سونا لیے ہوئے جاتی تھی کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا آفرین اس بہن کے اوپر جس نے مار تو کھا لی مگر دین کو نہ چھوڑا جس نے زخم تو سہ لیے مگر استقامت سے پیچھے نہ ہٹی آج عمر بن خطاب کی وہ کروڑوں نے کیا جن کا اجر عمر کو ملے گا یہ سارا کا سارا اجر حضرت عمر سے پہلے ان کی بہن کے نام اعمال میں شامل کیا جائے کون کہتا ہے کہ مسلمان خاتون اتنی گر گئی کہ وہ لوگوں کو دین کے رستے سے روکے قرآن نے اگر کسی کے ایمان کی مثال دی ہے تو وہ ایک عورت کے ایمان کی مثال دی ضرب اللہ ہمت للذین آمنوا ایمان والوں کی مثال سننا چاہتے ہوئے لوگوں تو سن لو کہ ایک ایمان ایسا بھی تھا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ضرب اللہ ہمت للذین آمنوا مراطف فرعون یہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا جس پر فرعون نے کون سا ظلم نہیں اٹھایا جس کا خاون جس کا خامن خدائی کا دعویٰ کرتا ہے جس کا خاون اتنا ظالم جابر ہے کہ دوسروں کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جس کے خاون کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اپنی پوری قوم کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے گیا جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر ڈالا جس نے بڑی اسرائیل کی عورتوں کو اپنی اور لونڈیاں بنا لیا وہ ظالم اس کے گھر میں رہتی ہوئی ایک عورت فرعون کو نہیں مانتی اور اس کی زبان پر یہی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا فرعون مارتا ہے تب بھی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں فرعون کہتا ہے میں ہوں تیری مشکلات کو حل کرنے والا وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کو حل کرنے والا نہیں فرون کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے سجدے کر رہی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں جھکتی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سجدے کا مستحق نہیں فرون کہتا ہے کہ پوری دنیا مجھے رازق سمجھ رہی ہے مجھ سے روزی کا تقاضا کرتی ہے تو میری عظمت کو کیوں نہیں مانتی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا خالق الا اللہ لا رازق الا اللہ لا مالک الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی دلت دینے والا نہیں اللہ چاہے تخت پہ بٹھا کے دلیل کر دے اللہ چاہے بوریے پہ بٹھا کے عزت دے دے اللہ چاہے پتھر کے اندر روزی پہنچا دے اللہ چاہے اسی روزی سے حالات کر دے اللہ کے سوا کوئی نہیں میں تجھے نہیں پوچھ سکتی اور دنیا کے وہ انسانوں جو کہتے ہو کہ ہم ماحول سے تنگ آ گئے اس لیے ہم دین سے ہٹ گئے ذرا سوچو تو صحیح آسیا سے زیادہ کس کا ماحول خراب تھا آسیا سے زیادہ کس پہ ظلم و جبر ہو رہا تھا آج کوئی ایسا تو نہیں جو ہمارے سر سے دوپٹے اتار کے زبردستی بے پردگی کا حکم دیتا ہو آج کوئی ایسا تو نہیں جو زبردستی ہمیں دین سے ہٹا کر ہمارے گھروں میں بی سی آر کی لانت کو بھیج سکتا ہو کوئی ایسا نہیں لیکن آسیہ پر کون سا ظلم نہیں ہوا اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے اس کے پاؤں میں کیل گاڑے گئے اسے زمین پہ بٹھا کر اوپر سے چٹانوں کو پھینکا گیا اس کے جسم کو اس کے جسم کو لوہے کی کنگیوں سے نوچا گیا مگر لا الہ الا اللہ کا انکار اس کے دل سے نہ ہو سکا وہ عظمت والی خاتون تھی جب فرعون اسے مار رہا تھا فرعون اسے اپنا محل دکھا رہا تھا وہ اللہ کی طرف متوجہ تھی کہہ رہی تھی رب ابن لی انڈا کبھی تن جنا یا اللہ میرے لیے تو جنت میں گھر بنا دے من فراؤن عمل یا اللہ فراؤن سے مجھے نجات دے دے فراؤن کے عمل سے مجھے نجات دے دے اور مجھے کافروں سے نجات دے دے یا اللہ مجھے ملکہ بننا نہیں چاہیے یا اللہ مجھے فراؤن کی بیوی بننے میں کوئی فخر نہیں یا اللہ مجھے پوری قوم کی ملکہ اور خاتون اول بننے میں کوئی شرف نہیں میں تیری ایک ادنا بندی بننے میں اپنا شرف محسوس کرتی ہوں مجھے دنیا کی عزت نہیں چاہیے مجھے آخرت کی عزت چاہیے مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے مجھے آخرت کا محل چاہیے مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے مجھے آخرت کی بادشاہت چاہیے اللہ نے دعا سن لی پھر کا جبر جبر تھا مگر ادھر کا صبر بھی صبر تھا ایسا دل پختہ ہوا قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لوگوں اگر کسی کا ایمان تھا تو وہ فرعون کی بیوی کا ایمان تھا دنیا میں خدا نے اسے فرعون سے نجات دی کل جنت میں وہ ایسا مقام پائے گی جس کا تصور کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کل قیامت کے دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنا کے اٹھائی جائے گی جنت میں داخل کی جائے اور کافروں کی مثال دی تو تب بھی عورتوں کی مثال دی اللہ مثلا للذین کفر کفر کی مثال بھی سن لو کہ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے کافرہ نبی کے گھر میں حضرت نو علی افسرات وسلام کی بیوی نبی کے گھر میں رہتی ہوئی کافیا حضرت لوت علی استعلات وسلام کی بیوی نبی کے گھر میں رہتی ہوئی کافی نبی سارا دل لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا لوں نہارا یا اللہ ہم نے اپنی قوم کو صبح بھی دین کی دعوت دی رات بھی دین کی طرف بلایا ایک ایک کے دروازے پر گئے فلم یزید ہم دعائی اللہ فرارا میں انہیں جتنا دین کی طرف بلاتا رہا اللہ کی طرف بلاتا رہا وہ اتنے شیطانیت کی طرف بڑھتے رہے آخر میں اس انہوں نے ان کے لیے بد دعا فرمائی لا تجعل على الارض من الكافرین دیارا ربی لا تذر یا اللہ کسی کافر کے گھر کو یہاں نہ چھوڑ سب کو ہلاک کر دے اسی گھر میں جس گھر میں نو علیہ اصطلاط وسلام جیسے پیغمبر جو ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو دین سکھاتے ہیں ان کے گھر میں رہنے والی عورت دین سے محروم ہے اور کافی لگتا یہ کہ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہوگا لیکن بات اپنے ایمان کی ہے نو علی وسلام کی بیوی کو کیسا بہترین ماحول ملا تحجد گزار خاون ایسے خاون کہ جن پہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی اللہ کی طرف سے گفتگون کے ساتھ کی جا رہی لیکن وہ اپنے کفر پر قائم اور دائم اور آسیہ کو کتنا غلط ماحول ملا چاروں طرف کفر چاروں طرف پھر چاروں طرف چاروں طرف اس کا ظلم لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پہ ڈٹی ہوئی اس لیے اس زمانے کی خواتین کو دیکھ کر ذرہ بھی تصور نہیں آتا کہ آج کے مسلمان مرد یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے رستے کی رکاوٹ خواتین آخر وہ بھی تو ایک عورت جس کے چار بیٹے میدان جہاد میں شہید ہو گئے حضرت خنسا میدان جہاد کی طرف آئی صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہوا کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے کہا مجھے بیٹوں کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کہ ان کی کیا حال وہ بھی ایک خاتون وہ بھی خاتون تھی کہ جس نے جب یہ اعلان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حیا علی جہاد کہ لوگوں آؤ جہاد کی طرف وہ اپنے معصوم لفظ جگر کو لے کے حاضر ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ اسے لے جائیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا کرے گا میدان جہاد میں جا کے یہ تو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے وہاں تو جوانوں کی ضرورت ہے لڑنے والوں کی ضرورت ہے خاتون نے عجیب جواب دیا فرمانے لگی کہ میرا کوئی جوان بیٹا نہیں جسے بھیجوں تاکہ میں شہید کی ماں بنوں خاوند نہیں جسے بھیجوں بھائی نہیں جسے میدان جہاد کی طرف روانہ کروں یہی ایک لط جگر ہے اسے لے آئی ہوں کچھ اور تو نہیں کر سکے گا کسی مجاہد کے ہاتھ کی ڈھال تو ضرور بن جائے گا جب کافر اس سے حملہ کرے گا وہ میرے بچے کو آگے کر دے گا میرا بچہ شہید ہو جائے گا اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہنا میری مسلمان ماں اور بہنوں صحابہ کرام کی وہ عورتیں صفاق نہیں تھیں وہ ظالم نہیں تھی انہیں بھی اپنے بچوں سے اسی طرح محبت تھی جس طرح آج ہمیں اپنے بچوں سے ہے ان کے دل میں بھی اپنے بچوں کے لیے وہی مقام اور قدر جو آج ہمارے دلوں کے اندر ہے لیکن وہ جانتی تھی کہ بچوں کی محبت برحق خامن کی محبت برحق بھائی کی محبت برحق لیکن مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے بیوی بچوں سے محبت ٹھیک لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو اس محبت کو قربان کر دینے والا ایمان والا ہوگا گھر کی محبت درست لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو اس محبت کو قربان کرنا ہوگا جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں وہ صرف ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں آمنوا اشد تو للہ ایمان والے تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں ایمان نام ہی محبت کا ہے اللہ سے اتنی محبت کہ اپنی جان دینی پڑے حاضر بچوں کی جان قربان کرنی پڑے حاضر اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے حاضر اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرنا پڑے حاضر اللہ کی رضا کے لیے حج کو جانا پڑے حاضر اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی پڑے حاضر اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنا پڑے حاضر اللہ کی رضا کے لیے خیموں میں رہنا پڑے حاضر اللہ کی رضا کے لیے کچے گھر میں رہنا پڑے حاضر اس لیے کہ اسی اللہ نے پیدا کیا اس لیے کہ اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں روزی کا انتظام کیا اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے سر کی حفاظت کے لیے تکیوں کا انتظام کیا اماں کفل کبد و اما ان کفت کپتال ایک طرف ماں کی چلی دوسری طرف ماں کا جگر وہی اللہ جس نے دنیا میں جس جس نے نے دنیا کے اندر روزی دی وہی اللہ جس نے عزت عطا فرمائی وہی اللہ جس نے انسانوں جیسی شکل دی وہی اللہ جس نے انسان بنایا بندر اور خنزیر نہیں بنایا وہی اللہ جس نے ہر موقع پہ ہمارا خیال رکھا وہی اللہ جس جب سب نے بے وفائی کی اس نے ہمارا ساتھ دیا دنیا والوں نے ہمیں کیا دیا دنیا والوں نے ذلت دی دنیا والوں نے رسوائی دی دنیا والوں نے جہیز کی لانت کو مسلط کیا دنیا والوں نے نوٹوں کے عوض میں تولا دنیا والوں نے مقام گرایا دنیا والوں نے کردار گرایا اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ اللہ کی ذات ہے چل مرتے وقت کوئی ساتھ ہوگا تو اللہ کی ذات ہوگی جل قبر میں کوئی ساتھ دے گا تو اللہ کی ذات ہوگی جل حشر میں کوئی ساتھ دے گا تو اللہ کی ذات ہوگی جل جنت میں کوئی لے جائے گا اللہ کی ذات ہوگی مشکل میں مشکل کشائی کرے گا اللہ کی ذات ہوگی ہوگی حاجت روائی کرے گا اللہ کی ذات ہوگی گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ کی ذات ہوگی صبح شام رات دن ہمیں نہیں بھولے گا وہ اللہ کی ذات ہوگی جب اللہ ہمارے ساتھ اتنی شفقت اور محبت کا معاملہ کرے ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت کیوں نہیں ولدین اللہ ایمان والے تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں ہر وقت کی فکر رہتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہے یا میرا اللہ ناراض صبح اٹھے یہی فکر کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی راضی نہیں رہ سکے گا رات کو سوئے تو یہی فکر کہ میرا مالک میرا مولا جس سے میں نے کل ملاقات کرنی ہے وہ راضی ہے یا ناراض تو صحاب کرام کی خواتین صفاق اور ظالم نہیں تھی انہیں اپنے بچوں سے محبت تھی وہ عربی نسل کی نیک سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ایسی خواتین تھی جن کے دل میں محبت دنیا کی محبت کا نام و نشان نہیں تھا اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے تصدقنا اے عورتوں اگر جنت چاہتی ہو دیورات کی محبت دل سے نکالو تو حضرت بلال حبشی کا کپڑا بھر جاتا تھا مسلمان عورتیں رو رو کے اپنے کنگن اور بالیاں اتار کے کہتی تھی اللہ کے نبی ہمارا سب کچھ مال و دولت لے لیجیے لیکن ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ ہمارا مولا ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو اس لیے وہ اپنے جوانوں کی قربانیاں پیش کرتی اعلان جہاد ہوا صحابہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے ایک گھر سے رونے کی آواز آئی جا کے پوچھا کہ بڑی اماں کو کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی صحابہ نے پوچھا اس خاتون نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں لیکن جہاد کا اعلان ہو چکا میرے پاس کوئی نہیں جسے جہاد میں بھیجوں خود بھی اتنی طاقت نہیں کہ نکل سکوں میں تو محروم رہ گئی کل جنت میں کسی کو کہا جائے گا وہ شہید کی ماں آ رہی ہے کسی سے کہا جائے گا حافظ قرآن کی اماں آ رہی ہے اس کے سر پہ تاج پہناؤ کسی سے کہا جائے گا یہ غازی کی والدہ آ رہی ہے کسی سے کہا جائے گا یہ مفتی اور عالم کی والدہ آ رہی ہے میں کھڑی ہوں گی مجھے کس نام سے پکارا جائے گا اس لیے روتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اگر مقام نہ ملا تو اس زندگی کا کیا فائدہ پھر اچانک اس کے دل میں تصویر آئی اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے نبی یہ قبول فرما لیجیے کسی گھوڑے کی رسی میں اسے شامل کر لیجیے گا تاکہ میرا حصہ جہاد میں شامل ہو میں کہہ سکوں گی کہ یا اللہ جب تیرے دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا تھا تو میں نے بھی تھوڑی سی قربانی پیش کی میں نے بھی انگلی کٹائی تھی میں نے اپنے بال دیے تھے میں کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں تھی اس زمانے کی خواتین تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ پیچھے میدان جہاد میں اس طرح سے جاتی تھی اللہ خود پر کبیرہ صحیح یہ مسلم شریف کی روایت ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اچانک آنکھیں بند تھی کہ اچانک آنکھیں کھولی تیرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا چمک رہا تھا حضرات صحابہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے خوش آپ نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں اللہ نے مجھے دکھایا میری قوم کا ایک لشکر سمندر پہ سوار ہو کے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا کہ جو جو اس میں شریک ہوں گے سارے جنتی اب دیکھیں کہ عورتوں کا میدان جہاد میں سبقت وہاں ایک بڑی عورت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی اللہ کے نبی ان کے گھر گئے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی والدہ جیسی تھی بڑی خاتون تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فخر محسوس کرتی کہنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجیے اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کتنا اونچا عزم کتنی اونچی سوچ ابھی مرد سوچ ہی رہے تھے کہ دعائیں کرائیں کہ ایک بڑھیا آگے نکل گئی ایک بڑھیا نے وہ مقام لے لیا ہمارے افغانستان کے ایک سعودی عرب کے نوجوان شیخ ابو عمر مکی کراچی بھی آئے تھے افغانستان کے جہاد میں انہوں نے حصہ لیا اپنی آنکھوں سے کرامات دیکھی لندن میں بڑی اونچی نوکری پہ تھے جب مسلمانوں کی چیخ و پکار کو سنا ماؤں بہنوں کی آوازوں کو سنا ساری نوکریاں چھوڑ کے مارو دولت چھوڑ کے افغانستان تشریف لائے جہاد کرتے کرتے اپنی چند دن کے لیے چھٹی لے کے اپنے امیر صاحب سے اپنے گھر گئے ان کی والدہ جن کی عمر پچہتر سال کی تھی بیوا تھی کہنے لگی بیٹا تم کہاں گئے تھے کہا امی میں جہاد کرنے کے لیے گیا تھا تھوڑی سی قرآن کی آیتیں سنائی کہ اللہ مجاہدین سے یوں محبت کرتے ہیں جس نے تھوڑی دیر کے لیے جہاد کر لیا جنت اللہ کی طرف سے اس پر واجب کر دی جاتی ہے جس کو میدان جہاد کی مٹی لگی اس عورت نے بھی پہلے سے بہت کچھ سنا ہوا تھا بس اپنے بیٹے کا دامن پکڑ کے کہا بیٹا میں تجھے اس وقت تک معاف نہیں کروں گی جب تک تو مجھے افغانستان نہیں لے جائے کہتے میں حیران رہ گیا کہ مجھے روکتی نہیں بلکہ میرے ساتھ جانے کو تیار میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالا اگلے دن جب گیا تو پوری ایک ٹوکی نوٹوں سے بھر کے بیٹھی تھی میں نے کہا امی یہ کیا چیز ہے کہا مجھے ذرا تمہارے والد میرا جو مکان چھوڑ کے گئے تھے وہ میں نے بیچ دیا اور زیورات بھی بیچ دیے ہیں یہ پیسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی اپنے بیٹوں کے لیے مجاہدین کے لیے اپنے ہاتھوں سے جا کے خرچ کروں گی کہتے میں حیران تھا بارہا سمجھایا کہ میں آپ کی طرف سے کافی ہوں آپ کی عمر نہیں یہ نہیں تو غصے ہو گئی مجھ پر کہ تو مجھے اس نعمت سے محروم کرتا کہا بلاخر میں مجبور ہوا میرے بھائی مجھ پہ غصے ہو رہے تھے بہنیں غصے ہو رہی تھی کہ تو نے کیا فتنہ کھڑا کر دیا اپنے گھر کے اندر آ کے اب یہ بڑھیا جہاد کرنے کے لیے جائے گی لیکن اس کی سوچ اتنی اونچی کہ اس نے مجھے تنگ کیا میں اسے لے کے پشاور آیا اپنے ایک مجاہد کے گھر میں ٹھہرایا اور اپنے امیر صاحب کو جا کے بتایا کہ میری والدہ آئی ہیں اس طرح سے امیر صاحب آئے انہوں نے پردے میں کہا کہ آپ کا یہاں تک آنا مبارک ہو اللہ نے آپ کا جہاد قبول کر لیا آپ واپس تشریف لے جائیں اس لیے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے جہاد کی ترتیب نہیں ہے آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے تو بار بار انہوں نے امیر صاحب سے درخواست کی جب امیر نے سمجھایا تو سمجھ گئی اور ساری رقم ان کو دے دی کہ یہ مجاہدین پہ خرچ کریں اور واپس آ جائیں کہتے ہیں میں چند دن تک جہاد کر رہا تھا کہ پیچھے سے ٹیلی فون آیا کہ تمہاری والدہ ہسپتال میں داخل ہیں اور بالکل مرنے والی ہے جلدی سے پہنچ جاؤ کہا مجھے والدہ سے بہت محبت تھی میں ٹکٹ کرا کے جلدی سے پہنچ گیا مکہ مکرمہ حرم شریف کے قریب ہمارا گھر تھا جب وہاں گیا والدہ ہسپتال میں تھی سانس کی نلکیاں لگی ہوئی تھی انہیں اور گیس کے ذریعے سے ان کا سانس جاری تھا اور سارے بہن بھائی اوپر مغموم کھڑے تھے میں جب گیا تو والدہ نے آنکھیں کھولی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا مجھے افغانستان لے نے کہا سب ڈاکٹر حیران کے مر رہی ہے ابھی لیکن آنکھیں کھولتے ہی جب اس بیٹے کو دیکھا تو صحت لوٹ آئی میں نے کچھ کرنے کے لیے کہہ دیا اما میں تیار ہوں تجھے لے جاتا ہوں کہا نلکیاں ولکیاں ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور چپل پہنی کے چلو جلدی سب لوگ حیران کہ کہاں سے یہ توانائی آ گئی کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہا میرے ساتھ تشریف لائی اور مجھے کہا کہ اپنے امیر کو مت بتانا کہ میں آئی ہوں ہم پشاور پہنچے اور ہم نے گاڑی کرائی اور سیدھے جلال آباد کے محاذ پہ گئے وہاں جب عرب مجاہدین کے مورچوں میں گئے انہوں نے اپنی باپردہ والدہ کو اس طرح سے دیکھا تو خوشی میں تقدیر کے نعرے بلند کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اب یہ امت مسلمہ اس طرح سے مظلوم نہیں رہ سکتی اب مسجد افسا غلام نہیں رہ سکتی ہماری والدہ ہماری سرپرستی کے لیے آ گئی پھر وہ عورت باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئی مجاہدین کی توپوں میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے خود گولا ڈالتی تھی پانچ گھنٹے تک مقابلہ کرتی رہی اسی دوران دشمن کے تیارے بمباری کے لیے آ گئے سب مجاہدین اپنے اپنی غاروں میں چلے گئے وہ میدان میں کھڑی ہوئی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور دعا کر رہی ہے اللہ عمر زکنی شہادہ اللہ عمر زکنی شہادہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے یا اللہ مجھے شہادت کا عالی مقام نصیب فرما دے لیکن جہاز بمباری کرتے رہے کوئی بم اس کے قریب نہ گرا تو رونے لگی کہ یا اللہ میں محروم جاؤں گی آخرت میں اگر جہاد کی شہادت نصیب نہیں کوئی زخم تو مجھے لگا دے کہ کل قیامت کے دن جب تیرے نبی جہاد میں زخمی حالت میں آئیں گے تو میں بھی یہ زخم دکھاؤں گی اللہ پاک کو وہ گری اور پاؤں پہ زخم لگا شکر ادا کیا کہ اللہ کے رستے کا زخم لگا اس کے بعد وہ عورت واپس مکہ مکرمہ تشریف لے تو اس طرح سے خواتین کے اندر یہ جذبہ اس دور سے چلا تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے صحیح مسلم شریف میں بھی ہے حدیث کی مسترد کتابوں میں یہ حوالہ کہ یا رسول اللہ میری دعا فرما دیجیے کہ اس باہری لشکر میں جو سمندر کے ذریعے سے حملہ کرے گا میں اس لشکر میں شامل ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنی اس بندی کو اس لشکر میں شامل فرما لے جس کے ہر فرد پر تو نے جنت کو وادی فرما دیا چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب قسطن دنیا کی طرف مسلمان حملہ کر رہے تھے اور باہر لشکر جا رہا تھا یہ عورت اس میں باقاعدہ شریک ہوئی اپنے بڑھاپے کی حالت میں اور جہاد کی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور شہادت ہوئی اللہ کے رستے کی موت اللہ کے رستے کا انتقال ان کی قسمت کے اندر تو اس زمانے کی خواتین کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں کھڑے تھے ایک میدان میں کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی ایک صحابیہ کو دیکھا کہ اپنے کمر بند میں بڑا سا خنجر لگائے ہوئے سامنے سے گزر رہی اللہ کے نبی نے پوچھا آپ خنجر سے کیا کریں گی کہا یا رسول اللہ اللہ کے دشمنوں کا پیٹ چاک کروں گی جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراؤ فتوح شام کے موقع پہ جب مسلمانوں کے لشکر شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے اس زمانے کے اندر ایک لڑائی میں مسلمانوں کے عظیم کرنیل حضرت ذرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا جب مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت ذرار گرفتار ہو گئے حضرت ذرار کافروں کی قید کے اندر آ گئے پورے کے پورے کافروں کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا دونوں طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف سے ایک گھڑ سوار جس نے اپنے پورے جسم کو چھپایا ہوا ہے صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دشمن کی طرف بڑھا اور کئی فوجیوں کو قتل کرتا ہوا کئی کافروں کو قتل کرتا ہوا آگے نکل گیا پھر واپس آیا دوسری طرف بڑھا جس طرف سے یہ سوار بڑھتا تھا لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے کافر ٹھہر نہیں سکتے تھے اس کے سامنے پوری لڑائی ختم ہو گئی تمام کافر ہلاک ہو گئے حضرت خالد بن ولید نے اس سوار کو بلایا اس کی شجاعت و بہادری پہ حیران تھے کہ اتنی بہادری کہ اتنے سارے کافروں کا مقابلہ کرنا سپوں میں گھس جانا اور اس انداز سے لڑنا پوچھا آپ کا نام کیا ہے انہوں نے اشارے سے بار بار انکار کیا حضرت خالد نہ سمجھے تو بار بار پوچھا کہ اپنا نام بتا دیجیے جب انہوں نے اپنا نام بتایا تاریخ لکھنے والوں کا قلم جھوم اٹھا اور انہوں نے لکھا کہ وہ کوئی مرد نہیں تھا وہ کوئی جرنیل یا کمانڈر نہیں تھا وہ حضرت ذرار کی مسلمان بہن حضرت خولا تھی جو اپنے بھائی کے گرفتار ہونے کی خبر سن کے اس طرح سے میدان میں تشریف لائی اور اس انداز سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ مرد ان کو دیکھتے رہ گئے وہ ایک خاتون تھی جس نے اللہ کے دشمنوں کو قتل کیا اور جنت کو کما لیا وہ ایک خاتون تھی جس نے اسلام کی عزت کا اسلام کی عزت کا بھرم رکھا وہ ایک خاتون تھی جس نے امت کے چہرے سے بزدلی دلی کے دھبے کو ہٹا دیا آگے لڑائی شروع ہوتی ہے ایک جگہ کافروں نے حملہ کیا حضرت خولا اور ان کی تمام سہیلیاں کافروں کی قید میں آ گئی کافر خوش ہو رہے تھے کہ ہم ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تقسیم کر رہے کر لیں گے کہتے لگا رہے تھے شراب شراب پی رہے تھے غلط نگاہوں سے مسلمان بہنوں کو گور رہے تھے حضرت خولا جوش میں آئی اور کہا مسلمان بیٹیوں ہم اسلام ہم ہمارا مذہب اسلام ہے ہم زندہ رہیں تو اللہ کے دین پہ زندہ رہنا ہے ہم مرے تو اللہ کے دین پہ ہمیں مرنا ہے یاد رکھو جنت کی زندگی سے عزت کی موت افضل ہوا کرتی ہے یہ کافر تمہیں جن نظروں سے گور رہے ہیں اس انجام سے باخبر رہو اپنی جانوں پر کھیل جاؤ لیکن انہیں اپنے قریب مت آنے دینا امت مسلمہ کے چہرے پر یہ دھبا نہ لگنے دینا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پر یہ آر نہ آنے دینا عورتوں نے کہا مولا ہم بزدل نہیں ہیں لیکن آج تلواریں نہیں تیر نہیں ورنہ ہم ان دشمنوں سے دیکھ لیتی انہوں نے کہا یہ خیمے کی چوبے کس لیے ہیں ہم ان سے لڑیں گی خیمے کی چوبے حضرت خولا نے خود اکھیڑی صحابیات نے ہاتھوں میں لی دشمن کا مقابلہ شروع کیا کئی دشمنوں کو قتل کیا تلواریں چھینی دشمن یہی سمجھتے رہے کہ تھوڑی دیر میں ہم انہیں گرفتار کر لیں گے سخت مقابلہ ہوا مسلمان بیٹیاں زبانوں سے کلمہ پڑ رہی تھی اور کافروں سے لڑ رہی تھی اچانک ایک کڑک دار آواز جس طرح سے آسمان سے بجلی گرتی ہے آواز آئی کہ کافروں اپنی تلواروں کو روک لو کافروں نے مڑ کے دیکھا حضرت خالد بن ولید حضرت ذرار اور دوسرے صحابہ کا کر پہنچ چکا تھا جو اپنی بہنوں کی بہادری پہ آشش کر رہے تھے جو اپنی ان ماؤں کو سلامی دینے کے لیے خود آئے تھے باہر سے حملہ ہوا اور سارے کافر ہلاک ہو گئے وہ بھی بیٹیاں تھیں جو اپنی عزتوں کو بچاتی تھی وہ بھی بیٹیاں تھیں جو غیرت کا نشان تھی وہ بھی بیٹیاں تھیں جو کفار سے نفرت کرتی تھی کافروں کی تہذیب سے نفرت کرتی تھی کافروں کے طور طریقے سے نفرت کرتی تھی انہی بیٹیوں پر آسمان نے فخر کیا انہی بیٹیوں نے ان بچوں کو جنم دیا جو محمد بن قاسم بنے جو محمود غزنوی بنے جو قطبہ بن مسلم بحری بنے جو جو یوسف بن تاشین بنے کوئی ایسا فاتح بتاؤ جس کی ماں کی تربیت اس کے ساتھ شامل نہ ہو جس نے بھی علاقوں کو فتح کیا اس کے سر پہ اس کی ماں کا ہاتھ تھا اس کی پشت پر اس کی ماں کی دعائیں تھی گردن پر اس کی ماں کا بوسا تھا جس کے اندر وہ بڑھتے چلے جاتے تھے اور علاقے کو علاقے فتح کر لیتے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم پاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جب انتقال ہو رہا تھا کسی نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہیں کہا میرا بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے جاتا حدیث شریف کی سب سے مستند ترین کتاب لکھی کتنا اونچا مقام پایا یہ اس ماں کی دعاؤں کا صدقہ تھا جس نے اپنے بچے کو جب گود لیا تھا تو وہ بچہ نابینا ہو چکا وہ راتوں کو گڑ گڑاتی تھی روتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی کہ یا اللہ میری اس بچے کی آنکھوں کا نور عطا فرما دے اس ماں کے اللہ سے تعلق کی بدولت اس کی دعائیں قبول ہوئی امام بخاری کو آنکھیں ملی اور اتنا دین کا کام کیا سارا آدر ان کی ماں کو ملی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سپا سالار بنا کے کافروں سے مقابلے کے لیے بھیجا کافروں سے مقابلے کے لیے بھیجا دوسرے تیسرے دن خبر آ گئی کہ آپ کا بیٹا کافروں سے شکست کھا گیا اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگ گیا بادشاہ رونے لگا کہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ میدان جہاد سے میرا بیٹا بھاگ گیا پرانے مجید میں اللہ کا فرمان ہے جو میدان جہاد سے بھاگا اللہ کا غضب اس سے نازل ہوگا اس لیے کہ کافر پھر مزاق کریں گے کہ دیکھو اگر ان کا خدا ہوتا تو ان کی نصرت اور مدد کرتا بادشاہ رو رہا تھا اور اس کی اہلیہ مطمئن تھی کہتی تھی میرا بیٹا دشمن کے مقابلے میں پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا نہیں بھاگتا حیران بادشاہ کہتا تجھے کوئی وہی آئی ہے کش ہوا ہے تمام جاسوس یہی خبریں لا رہے ہیں اور تو اپنے اطمینان میں بیٹھی ہوئی اس نے کہا آپ جو بھی فرمائیں مجھے اطمینان ہے میرا بیٹا میدان جہاد سے نہیں بھاگتا چنانچہ دو ہی تین دن بعد خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی اور اس نوجوان نے کفار پہ حملہ کیا اور ان کا پورا علاقہ پتہ کیا اور پیچھے نہیں ہٹا بادشاہ خوشی میں دوڑتا ہوا آیا اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے کیسے خبر تھی کہا میں نے جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا با ہو کر دودھ پلایا تھا دو رکعت نماز پڑھ کے دودھ پلایا تھا جب مجھے یہ چیز میسر آئی تھی جس بچے نے اتنا پاکیزہ دودھ پیا ہو وہ میدان جہاز سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا ایسے ایسے حالات مسلمان خواتین کے سامنے آئے کہ اگر میں آپ کو مسلمان خواتین کے جنگی واقعات علمی واقعات اور روحانی واقعات سنانا شروع کروں تو ساری رات بیت سکتی ہے وہ واقعات جو اس وقت میرے ذہن کے اندر محفوظ انہی خواتین کی محنت اور انہی خواتین کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ مردوں کے اندر ایک طاقت تھی ایک توانائی تھی مشرق سے مغرب تک اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے آزانیں گونج رہی تھیں مسلمان عورت اپنے پردے میں رہتے ہوئے علم کے اس مقام پر فائز تھی کہ آج تحاوی امام تحاوی کی جتنی کتابیں سامنے ہیں ساری ان کی بیٹی نے لکھی ہے فقہ حنفی کی بڑی بڑی مشہور کتابیں مسلمان خواتین نے لکھی ہیں روحانی مقام اس قدر اونچا تھا ان خواتین کا کہ مرد اولیاء حیران تھے کہ یہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئی حضرت رابعہ بصری اور دوسرے جو عورتیں تھیں ان کے واقعات سامنے ہیں اور علمی اور جہادی مقام ان عورتوں کا یہ تھا کہ انہی عورتوں کے بچوں نے علاقوں کے علاقے فتح کیے صحابہ کرام کی عورتیں اپنے خاوندوں سے کہتی تھی کہ تم میدان جہاد میں جاؤ میں ہمارے گھر میں نہ بیٹھے رہو ایسا نہ ہو تمہیں بستر کی موت آ جائے ہماری سہیلیاں کہیں گی کہ تمہارا خاون اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا تمہارا خاون بزدل تھا تمہارے خاون میں ایمان نہیں تھا چنانچہ تم نکلو اور جا کے شہید ہو جاؤ ہمارا اللہ نگہبان موجود ہے ایسے ایسے واقعات اس دور میں پیش آئے تھے وہ عزت کا دور تھا وہ سر بلندی کا دور تھا وہ عظمت کا دور تھا جس کی وجہ سے مسلمان عزت اور سر بلندی کی زندگی گزار رہے لیکن آہستہ آہستہ وہ دن ختم ہوئے مسلمان خاتون کے ہاتھ سے قرآن چن گیا ہاتھوں میں ڈائجسٹ اور رسالے آ گئے مسلمان خاتون کے دل سے اللہ کی وہ محبت نکل گئی جس محبت کے بل بوتے پر وہ دنیا کو حقارت سے دیکھا کرتی تھی اس کے دل سے وہ شرم و حیا نکال لیا گیا جو اس کا زیور تھا اس کا پردہ اس سے چھین لیا گیا گھروں میں گانے بجنے لگے سانس کی ظالمانہ آوازوں نے بزدل کر دیا جس کے بعد یہ دور آیا کہ بچوں بچے گھر میں بزدل پیدا ہونے لگے ان کو بچپن سے بلی اور چوہے سے ڈرایا گیا کافروں کی تہذیب ہم پہ اس طرح سے اثر کر گئی کہ آج کافر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں اتنی بے پردگی شاید نہ ہوتی ہو جس کا مظاہرہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے پھر وہ دور آیا کہ جب مسلمانوں پہ ذلت چھا گئی مسلمان ہر طرف تباہ ہونے لگے اگر میں آپ کو صرف افغانستان کے حالات سناؤں کہ مسلمانوں پر کیا بھی تھی تو شاید دل گوارا نہ کرے ان حالات کو سننے پر آج کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمان بہنوں کافروں کی تہذیب کو فیشن سمجھنے والی بہنوں ان کافروں نے آپ کی بہنوں کے سہاگ گزار دیے ہیں ان کافروں نے ان مسلمان بچیوں کے چہروں سے اسمت کا اسمت کا جھومر چھین لیا ہے وہ کلمہ پڑھتی ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے کافر یکے بعد دیگرے ان کی عزت کو خراب کرتے ہیں ماں اپنے بچے کو گھر سے بھیجتی ہے کہ پڑھ کے واپس آئے گا واپس اس کے انگارے جیسے جسم کو بھیجا جاتا ہے ماں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے کہ کچھ کما کے لائے گا کل اس کی شادی کروں گی تھوڑی دیر بعد اس کی چڑپتی لاش اس کے دروازے پہ ڈال دی جاتی ہے آج کشمیر کی بہنیں اپنی عزت بچانے کے لیے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا رہی ہیں آج کشمیر کی مائیں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے تین تین منزلہ مکانوں سے چھلانگے لگا رہی ہے مسلمان بہنوں بتاؤ تو صحیح ہندوؤں کے رسم و رواج سے ہمیں کیا ملا انہی ہندوؤں نے ہمارا خون کیا انہی ہندوؤں نے ہمارے بچوں کو جلایا انہی ہندوؤں نے ہماری عورتوں کو عورتوں کی چادر عصمت کو تار تار کیا آج مسلمان بہن اپنے گلے میں یہ خط لکھ کے دریائے جہلم میں چھلانگ لگاتی ہے اس کی لاش ser, Silvi, پاکستان کی حدود میں داخل ہوتی ہے پاکستانی فوجی اس کی لاش کو نکال کے دیکھتے ہیں گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے لیکن تعویذ نہیں وہ خط ہے کھول کے دیکھتی ہیں وہ لکھتی ہیں کہاں ہے ہمارے مسلمان بھائی کہاں ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہماری عزتیں لٹ گئی کہاں ہے وہ مائیں جو اپنے شیروں جیسے بچوں کو بھیجتی کہاں ہے وہ بہنیں جو اپنے راج دلاروں کو بھیجتی ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دے کر بھیجتی کیا ہم پاکستان کی بہنوں aquí سگی بہنیں نہیں ہیں کیا ہمارا پاکستان کی ماؤں سے کلمے کا رشتہ نہیں ہے وہ چیختی چیختی تباہ ہو گئی مگر پاکستان کی ماں کو فیشن سے کہاں فرصت کہ وہ کشمیر کی بہن کے بارے میں سوچ سکے پاکستان کی بیٹی کو اپنے دوپٹے جمع کرنے سے کہاں فرصت کہ وہ کشمیر کی بیٹی کے لیے کوئی دوپٹہ بھیج سکے آج کی ان ماؤں کو جو درہم دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے لیے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بیرون ممالک بھیجتی ہیں تاکہ وہاں جا کے کافروں کے کتے نہلائے تاکہ وہاں جا کے کافروں کے ہوٹلوں کے بیرے بنے ان کے برتنوں کو صاف کر کے ان کے لیے زیورات خرید کے لائے وہ بہنیں کہاں گئی جو کل تک اپنے بھائیوں کو میدان جہاد میں بھیجتی تھی وہ بہنیں کہاں گئی جنہوں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے وہ مائیں کہاں گئی جو اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج دی کہ جا بیٹے بابری مسجد کا تحفظ کر کے آ میں بڑی ہوں تجھے مجھے تیرے سہارے کی ضرورت لیکن میری مجھ جیسی کئی مائیں تیرے سہارے کی بیتاب ہے مساجد تیرے سہارے کی بیتاب ہے خامقائے تیرے سہارے کی بیتاب ہے آج وہ مائیں نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ حالات آ گئے بوسنیا کے اندر ایسا ظلم ہو رہا ہے ایسا ظلم حاملہ عورتوں کے پیٹ چاٹ کر کے بچے نکالے بچے کے جسم پر بھی سلیب بنائی اور عورت کے جسم پر بھی سلیب بنائی اور کافروں کے طور طریقے اختیار کریں بوسنیا میں ظلم کرنے والے وہی عیسائی ہیں جن کا کلچر اور جن کی تہذیب پہ آج ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں جن کی شکل و صورت سے ہمیں محبت جن کے لباس سے ہمیں محبت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیں پسند نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی ہمیں پسند نہیں جو ہماری فکر میں روتے تھے ہماری فکر میں میدانوں میں زخم کھاتے تھے ہمارے لیے رو رو کے مقصرت کی دعائیں کرتے تھے ہماری جنت کے فیصلے اللہ پاک سے کراتے تھے نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے قربانی کا وقت آتا تھا دو بکرے ذبح کرتے دو مینڈے ذبح کرتے ایک میری طرف سے یا اللہ ایک میری امت کے غریبوں کی طرف سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے رات کو محنت کی دن کو محنت کی آرام کو قربان کیا پیٹ پہ پتھر باندھے چہرے پہ زخم کھائے چہرے پہ چھوٹا گیا جسم کو لہو لہان کیا گیا اس نبی کی شکل پسند نہیں اس نبی کا گھر پسند نہیں اس نبی کا انداز پسند نہیں سربیا کے ان کافروں کی شکلیں پسند ہیں جو عزتیں لوٹ رہے ہیں ان کافروں کی شکلیں پسند ہیں جو بچیوں کو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں کہ ان سے عیسائی بچے جنم لیں گے جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں جو مساجد کو ویران کر رہے ہیں ان یہودیوں کے طور طریقوں سے محبت جنہوں نے آج مسجد یافتہ میں گندگی ڈال دی آج ان لوگوں کے طور طریقوں سے محبت جنہوں نے ہمارے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اللہ سے کوئی محبت نہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہزاروں مائیں اپنے بچوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاتی ہیں کہ یہ بیٹا ڈالر پورٹ کما کے لائے گا کوئی ماں نظر نہیں آتی جو اپنے بچے کو جہاد کی طرف بھیج رہی ہو جا بیٹا جنت کما کے لا جہاد جنت کا مختصر ترین رستہ ہے میری ماؤ میری بہنوں چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں ہمارے ہمیں غسل دینے والوں نے اپنے ہاتھوں اپنے اپنے اپنی آستینوں کو اونچا کر لیا ہے ہماری کانوں میں کپاس ڈال کر ہماری آنکھوں میں ہمارے ناک میں کپاس ڈال کے ہمیں بے رحم قبر کے حوالے کر دیا جائے گا جن سے آج محبت کے دعوے ہیں یہ ہمیں کندھوں پہ لاد کے کبھی ایک کندھے پر کبھی دوسرے کندھے پہ لاد کے قبر میں چھوڑ آئیں گے جب قبر میں چھوڑ آئیں گے یہ ہمارا قطان ساتھ نہیں دیں گے اور کبھی ہمارے ساتھ قبر میں قبر میں ہمارے عذاب کو ہم سے نہیں ہٹائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے چند دن تک روئیں گے پھر ہمیں بھلا دیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو غرض کے لیے ہمارے سامنے ہنستے ہیں مسکراتے ہیں مرنا مرنے کا وقت تیار ہو چکا قبر بالکل کھودی جا چکی اس قبر پہ رکھنے کا پتھر تیار ہو چکا کفن سینے کے لیے سوئیاں تلاش کر لی گئی وہ خوشبو جو ہمیں لگائی جائے گی وہ بھی اب مہک رہی ہے ہمیں ایک دن اٹھا لیا جائے گا سارا میک اپ یہاں رہ جائے گا سارا فیشن یہاں رہ جائے گا پوچھا جائے گا کتنی فلمیں دیکھی تھی پوچھا جائے گا کتنے اپنے اوقات کو ضائع کیا تھا میری ماں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کہے گا میں نے تجھے کتنا عظمت والا مقام دیا تھا تجھے ماں بنا کے تیرے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھا تھا تجھے بہن بنا کے بھائی کو تیری خدمت سے معمور کیا تھا تجھے بیوی بنا کے خامن کو تیرے حقوق کی ادائیگی تیرے ساتھ نے معاملہ کا پابند بنایا تھا تجھے میں نے کتنی عظمت دی تھی تجھے مسلح پہ بیٹھ کر جنت لینے والی بنایا تھا تیرے دل میں ایمان کی حلاوت دی تھی تو جب نیک بنی تھی تو رابعہ بسری تھی جب تو نیک بنی تھی محمد بن قاسم کی مائیں تھی ماں تھی لیکن تو بتا تیرے ہاتھوں میں قرآن نہیں ڈائجسٹ تھا بتا تو نے اللہ کے رستے میں کتنا خرچ کیا جو سونا چاندی تو پیچھے چھوڑ کے آئی ہے یہ قبر میں ساتھ نہیں دے گا یہ ایک سانپ بنا کے تجھ پہ مسلط کر دیا جائے گا وہ دنیا دنیا والے جن کو تو اپنا چہرہ باہر کھلے عام دکھایا کرتی تھی ان پر بھی لانت کی گئی آج اس لانت کے اثرات تجھ پر بھی بنیں گے رب نے تجھے قیمتی چیز بنایا تجھے ایسی چیز بنایا جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے تو نے خود کو بازار کی گھٹیا چیز ثابت کرنے کے لیے بازاروں میں نکل کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا اے دنیا میں گرمی کو نہ برداشت کرنے والی ذرا بتا تو کس طرح سے قبر کی گرمی کو برداشت کرے گی وہاں کی جلدی آگ کو برداشت کرے گی دنیا کی سختی کو نہ سہنے والی عالم حشر کے اندر زنجیروں سے باندھا نہیں زنجیروں سے پرویا جائے گا آج ٹھنڈے پانی کو پینے والی کل قیامت کے دن جہنم میں وہ پانی دیا جائے گا جس کو منہ کے قریب لائیں گے تو نیچے کا ہوٹ پوچ کے پاؤں تک چلا جائے گا اوپر کا ہونٹ پوچھ کے سر تک چلا جائے گا ہاں اس زندگی کو اختیار کر جس زندگی میں جب تیرا جنازہ اٹھے گا فرشتے تیرے ساتھ ہوں گے ہاں اس زندگی کو اختیار کر جب تو قبر میں جائے گی تیرا اونچا مقام ہوگا جب تو حشر حشر میں جائے گی تیرا اونچا مقام ہوگا یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی یا صبح سانس نکلے گی ممکن ہے آج رات قبر کی رات ہو ممکن ہے کل رات قبر کی رات ہو کتنے حسن و جمال والے قبروں میں چلے گئے مٹی نے ان کے جسموں کو کھا لیا ان کے رخساروں میں کیڑے گھس گئے ان کے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا سب تباہ ہو گیا آؤ اس زندگی کو اختیار کرو جس زندگی میں دنیا میں تجھے معزز بنا دیا جائے گا اور آخرت میں تجھے وہ مقام ملے گا جس کا تو تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتا آج آج ہم اپنی مسلمان بہنوں سے شکوا بھی کرتے ہیں گزارش بھی کرتے ہیں جھولی پھیلا کر ان سے بھیک بھی مانگتے ہیں کہ خدا را تم دین پر آ جاؤ آپ کے دین پہ نہ ہونے کی سزا ایک دو نہیں کروڑوں مسلمان بھگت رہے ان کے جسموں کو استریوں سے جلایا جا رہا ہے جب وہ پانی مانگتے ہیں تو ان کے منہ میں پیشاب کیا جاتا ہے آپ کی دین سے دوری کی سزا آپ کی جہاد سے دوری کی سزا آج فلسطین کی مائیں سہ رہی ہے کشمیر کی بہنیں برداشت کر رہی ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں وقار نہیں کیا آپ یہ بات سن کے اپنے دل کو تھام سکیں گی کہ آپ جیسی کئی ہزار بیٹیوں کو میں پنجروں میں بند کر کے کافروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا وہ مسلمان بیٹیاں تھیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی بیٹیاں تھی وہ امت کی عزت تھی پچپن ہزار عورتوں کو سکھ اٹھا کے لے گئے اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا اب بھی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کفر ہمارا دشمن ہے کافر ہمارا بدترین دشمن ہے یہ ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہمارا رب ہے ہمارے خیر خواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے خیر خواہ وہ دین کے دیالے ہیں ہمارے خیر خواہ وہ مجاہد ہے جو اس دین کا تحفظ کر رہے ہیں جو ماؤں بہنوں کی خاطر قربانی دے رہے ہیں ہمیں اسی لائن پہ چلنا ہوگا مطالعہ اس طریقوں کو چھوڑ دیجئے جن طریقوں کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں ناپاک ہو کے دنیا سے جاتی ہے ان طریقوں کو چھوڑ دیجئے جن کی وجہ سے آج مسجدوں کو مندر بنایا جا رہا ہے ان طریقوں کو چھوڑ دیجئے جن طریقوں کی وجہ سے آج ہماری مساجد میں کافر جو چائے گل کھلا رہے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ دیجیے جن طریقوں میں نبی کی دشمنی ٹپک رہی ہے آپ اللہ کی نیک بندیاں ہیں آپ کو کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے پیش ہے میں چند روز قبل روس کی بعض ریاستوں میں گیا اپنی مسلمان بہنوں کی وہاں حالت دیکھ کر ایسا دکھ ہوایا دل چاہتا تھا دھاڑے مار کے روئے اور عزم کیا کہ پاکستان جا کر ایک ایک بہن کو پیغام سناؤں گا ایک ایک ماں تک اس دعوت کو پہنچاؤں گا بخارا سمرکند کے وہ مقدس علاقے جہاں امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے جہاں امام ترمیزی جیسے محدث نے جنم لیا جہاں بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے جنم لیا جب وہاں کے لوگوں نے جہاد کو چھوڑا اپنے بچوں کو بزدل بنایا مجاہدین کا تعاون نہیں کیا سونے چاندی بلڈنگ کار اور گاڑی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا آج کافروں کی تہذیب ان پہ اتنی مسلط ہو گئی ہم نے پورے ازبکستان بخارا سمرکند میں ان بہنوں کو دیکھا جن کی ٹانگیں تک کھلی تھی جن کا پردہ چھین لیا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں ترقی دی جائے گی کیا ترقی دی گئی بسوں کی ڈرائیور عورتیں بسوں کی کنڈیکٹر عورتیں صبح ان کو اٹھا کر کھیتوں میں بھیج دیا جاتا ہے رات تک وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں رات کے بعد انہیں خلیج نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا کوئی ایک خامد نہیں جو انہیں تحفظ دے سکے کوئی خاندان نہیں جو ان کی عزت کا محافظ ہو سکے شراب ان کی گٹی میں ڈال دی گئی سارا دن وہ لوگوں کے لیے کماتی ہے رات کو بے عزت ہو کر چند گھنٹے کی انہیں نیند سلائی جاتی ہے یہ کافروں نے انہیں جھانسا دیا تھا کہ تمہیں عزت دیں گے تمہیں مقام دیں گے مولوی تمہیں پردے کی بات کہہ کے گھر میں چھپانا چاہتے ہیں مولوی تمہیں پردے کی بات کہہ کر گھر کی تاریخیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ انہوں نے تو عورتوں کو ان ظالموں نے استعمال کی چیز بنایا وہ ترس آتا تھا صبح صبح کھیتوں میں کام کر رہی ہیں کنڈیکٹر بنی ہوئی ہیں بسوں کی ڈرائیور بنی ہوئی ہیں کوئی بھائی نہیں جو سر پہ ہاتھ تک نہیں جو محبت سے دیکھے جو دیکھے گا غلیظ نظروں سے دیکھے گا جہاں سامنا ہوگا وہ اس زندگی سے تنگ ہے وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے لیکن خودکشی کے رستے ان پر بند کر دیے گئے وہ کہاں جائے ہم نے اپنی بہنوں کو پردے میں رکھا لیکن یہ بہنیں کتنی عظمت والی ہیں مصر کی بہنوں نے پردے میں رہتے ہوئے افغانستان کے جہاد کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کیے زیورات جمع کیے اور افغانستان بھیجے مصر کی بہنوں نے جب وہاں اسلامی تحریکیں چلائی اور مصر کے چار بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی تو وہی بہنیں تھیں ان میں ایک اسی سالہ عورت جو ان کی امیر بنی ہوئی تھی پورے شریف پردے کے ساتھ ایک ایک گھر میں جا کے خرچہ پہنچا رہی تھی پورے مسلمانوں کی پوری تنظیم کو گرفتار کر لیا گیا کافر سمجھ رہے تھے کہ مسلمان گرفتار ہو چکے اب ان کی عورتیں روئیں گی واویلا کریں گی ان کو خرچہ نہیں ملے گا مگر وہ ایک واحد عورت تھی اسی سالہ عورت جو ایک ایک گھر میں خرچہ پہنچا رہی تھی اس کے پیچھے بیسوں خواتین تھی اس عورت کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کی نائب کھڑی ہو گئی اس کو بھی گرفتار کیا گیا اس کی نائب کھڑی ہو گئی ہم نے عورت کو پردہ دیا مگر وہ آج دین کا کام کرتی ہے انور سادات جیسے ظالم کو قتل کرنے والا وہ شخص تھا جب اسے پھانسی کی سزا دی گئی اس کی ماں باہر پردہ برقع پہنے ہوئے ہاتھ میں ایک تھیلا لیے ہوئے بےتابی سے گر رہی تھی اندر سے جب لوگ نکلے پوچھا میرے بیٹے خالد اسلام بولی کا کیا ہوا کہا اماں تیرے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو گئی اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر مٹھائی نکال کے لوگوں کے منہ میں دینے لگی کہ کل میں شہید کی ماں کہلاؤں گی میں کہوں گی اللہ سے کہ میرے بیٹا محمد عربی کا بیٹا بیٹا تھا جس نے یہودی کو قتل کیا جس نے دین کی عظمت کے لیے جانے دی ہماری ماں نے افغانستان میں روسی جرنیلوں کو اپنے پردے میں رہتے ہوئے قتل کیا ہماری مائیں آج دین کی وہ خدمت کر رہی ہے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے آج یورپ کی عورت خودکشی پہ مائل ہے آج فراغ کی عورتیں استعمال کی چیز بن گئی ان کو گھٹیا کیا گیا ہماری ماں کا یہ تقدس ہے کہ آج پاکستان کے نوجوان کشمیر میں جا کے جہاد کرتے ہیں کیوں ہماری بہن پہ ہاتھ اٹھایا گیا آج ہمارے دستے بوسنیا جانے کے لیے بےتاب ہے کیوں ہماری بہنوں کو بے عزت کیا گیا آج کسی کی ہمت نہیں بہن کی طرف انگلی اٹھا سکے ہر مسلمان جان دینے پہ فدا ہر مسلمان جان دینے کے لیے قربان عزت دی ہے اللہ نے دی ہے عزت دی ہے دین اسلام نے دی ہے مقام دیا ہے رب تعالی نے دیا ہے یورپ نے کیا دیا سوائے عورت کو گندگی اور عورت کو عورت کو بے عزتی کے یورپ نے اور کچھ نہیں لیکن کون سمجھا ہے اس بات ایسا جادو ہے ایسا جادو ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہمارے بدترین دشمن الحمدللہ عرب ممالک میں آج جتنی بھی اسلامی تحریکیں کر رہی ہیں ان سب کی قیادت مردوں کے ساتھ باپردہ خواتین بھی کر رہے ہیں ہم جب بھی باہر ممالک میں گئے اور عرب خواتین سے گفتگو کرنے کا موقع ملا میری زبان سے صرف اتنا نکلا کہ کشمیر کی مائیں آپ کے بچوں کے انتظار میں ہے تو پورے عورتوں میں سے چیخو چلانے کی آواز چیخنے کی آوازیں آتی یہ واقعی کشمیر کی مائیں ہمارے بیٹوں کے انتظار میں ہے اور ہم نے اپنے بیٹوں کو گھروں میں رکھا ہے اللہ کو کیا جواب دیں رونے کی آواز خط لکھ لکھ کے پوچھ رہی ہیں کہ ہم اپنے زیور مجاہدین کو دے سکتی ہیں وہ عورت جو بچپن سے زیور کی عاشق پیدا ہوتی ہے لیکن جب رب کے دین کا کلمہ سنتی ہے اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں اور جہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں ہماری حرکت المجاہدین میں جتنے بھی نوجوان کام کر رہے ہیں سب کی مائیں ہیں الحمدللہ سب کی بہنیں ہیں شروع میں ماؤں نے روکا بہنیں بھی روئیں منتیں ڈالی لیکن جب ان کے سامنے حالات آتے چلے گئے تو آج وہی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہمارے یہاں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی والدہ نے اپنا بیٹا وقت کیا اور کہا کہ اس کو جہاد میں لے جاؤ جب وہ چھٹی پہ گھر آتا ہے تو وہ بے چین ہوتی ہیں کہ جلدی میدان جہاد میں آج ایک ماں نہیں ایسی کئی مائیں تیار ہیں ایسی کئی بہنیں تیار ہیں کشمیر کی بہنیں جب وہاں سے ان کے بھائی پاکستان میں ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے کہتی ہیں کہ ہمارا زیور لے جاؤ واپسی پہ ہمارے لیے اسلحہ لے آنا تاکہ ہم اپنی عزت کا تحفظ کر سکیں دین محمدی کا تحفظ کر سکیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان والوں سے جا کے بھیک نہ مانگنا ان سے کہہ دینا کہ اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے سو سو جوڑے تیار کرنے والوں ہم بھی تمہاری بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے دوپٹے چھین کر پودی بوٹوں کے تلے روم دیے گئے صرف ہماری حالت بتانا اور ان کو کہنا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بے چین ہو جاتا ہے ذرا جا کروڑوں روپے کے کھانا کھلانے والوں سے پوچھ لینا کہ ہمارے بھائی آج پہاڑوں میں بھوک پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں کیا مسلمان اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا کرتے ہیں آج اگر میں ان دینی احکامات کو بیان کروں جو ہمارے ذمے آئے ہوئے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں اس لیے جو کچھ مختصر اس سلسلے میں عرض کیا گیا اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے دین کی روشن راہیں کھلی ہیں میری ماؤں بہنوں ماحول سے ٹکرا جاؤ یہ ماحول پاش پاش ہو جائے گا ایک نیک عورت جس گھر میں پہنچی اس نے پورے گھر کو جنت بنا دیا آج ہم نے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کو بندوقیں پکڑنا سکھلائی ہیں کہ کل اگر اسلام پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ بہنیں بھی اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گی لیکن اپنے آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گی میری ماؤں بہنوں زندگی کے تھوڑے سے دن باقی ہیں دشمن کی فوجیں ہم پہ یلغار کر چکی ہیں کافروں کی ماں نے اپنے بیٹوں کی کمر تھپکا کر انہیں بابری مسجد گرانے کے لیے تیار کیا تم بھی اپنے بیٹوں کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں بابری مسجد کا انتقام لینے کے لیے تیار کر ڈالو اپنے ہاتھوں میں ڈائجسٹوں کو پھاڑ کے پھینک دو اس لیے کہ یہ بزدلی کا نشان ہے اپنے جسموں پر پردے کی اس نعمت کو لے آؤ جس پردے میں رہ کر تم وہ کام کر سکو گی جس پہ آسمان بھی فخر کرے گا اور آسمان والا رب بھی فخر کرے گا انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں عزت اللہ کے دین میں ہے عزت پردے میں ہے عزت جہاد میں ہے عزت نماز میں ہے عزت قرآن کے اندر ہے آؤ اس رستے کی طرف جس کی طرف اللہ ہمیں بلاتے ہیں جس کی طرف جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اس گندگی زندگی کو چھوڑ دو جس زندگی میں رسومات ہیں جس میں لوگوں کے ڈر سے کام کیے جاتے ہیں جس میں برادری کے ڈر سے لمبی لمبی شادیاں کی جاتی ہیں آج لوگوں نے جہیز کی لانت کو عام کر کے بیٹی کو بوجھ بنا دیا لوگ بیٹی کے نام پہ زکات لیتے پھرتے ہیں کہ ہمیں زکات تو ہماری چار بیٹیاں ہیں آج لوگ بیٹی کا نام لے کے جہاد سے دور بھاگتے ہیں کہ ہماری چار بیٹیاں ہیں اس لیے ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے آج لوگ بیٹی کا نام لے کے مسجدوں میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ ہماری چھ بیٹیاں ہیں ہمیں بھیک دو میری بہنوں مردوں کو بتا دو کہ ہم تم سے زیادہ نہیں کھاتی مردوں کو بتا دو ہم تم سے زیادہ فضول خرچ نہیں ہے ہم تم سے نہیں مانگتی زیور گزارا ہمارے نام پہ زکات نہ مانگا کرو ہمارے نام پہ بھیک نہ مانگا کرو ہماری عزت پہ بٹا نہ لگاؤ ہم مسلمان بیٹیاں ہیں ہماری شادیاں اسلام کے طریقے پر ہوں گی ہمارا جینا اسلام کے طریقے پر ہوگا ہمارا مرنا اسلام کے طریقے پہ ہوگا اپنے بھائیوں سے اسلحہ سیکھو تاکہ دین کا تحفظ کر سکو میری بہنوں قرآن کو پڑھو جو قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہاری عزت کا رستہ اللہ کا دین ہے تمہاری عزت کا رستہ جناب رسول اللہ کی سنت ہے میری بہنوں اس ٹی وی وی سی آر کو گھر سے نکال دو جس کا خطرہ ہے کہ کل اگر ہم مر گئے قبر میں پہنچ گئے پیچھے والوں نے اسے چلا کے گنا کیا ہماری قبر میں آگ جلائی جائے گی ہم اکیلے قبروں میں کیا کریں گے یہ تو کوئی قبر میں نہیں آئے گا یہ تو اور گناہ کر کر کے ہماری قبروں کو جلانے کی کوشش کوشش کریں گے ارے وطن قریب آ چکا خبر آنکھوں کے سامنے ہے وہ تنہائی کا گھر ہے وہ کیڑوں کا گھر ہے وہ اندھیروں کا گھر ہے قرآن کی تلاوت سے ان اندھیروں کو دور کر دو اپنے زیورات دین کی عظمت کے لیے خرچ کر ڈالو اپنی اپنی اپنی ترغیب کے اندر اپنی تقریر میں اپنے بچوں کو بہادر بناؤ ان کی کمر تھپکا کے کہو تم نے بابری مسجد کا انتقام لینا ہے تم نے کشمیر کی ماؤں کا انتقام لینا ہے میری ماؤں اللہ کے لیے امت کی ماؤں پہ رحم کھا لو میری ماں جلتے قرآن پر رحم کھا لو میری بہنوں آج کی مسجدیں تم سے فریاد کر رہی ہے اپنی زندگی کو اعتدال پہ لے آؤ آج تمہاری زندگی کی وجہ سے مساجد کا یہ حجر ہو گیا تمہاری ان بزدلی کی وجہ سے تمہاری دنیا پرستی کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو دنیا میں ذلیل کر دیا گیا بہنوں ذلت کی ذلت کی چھاؤں کو ہٹا کے عزت کی چادر اپنے سروں پہ ڈال لو اور اس رستے پہ آ جاؤ جس رستے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا بھائیوں کو جہاد پہ تیار کرو خامدوں کو اس رستے پہ لاؤ آج ہمارا رسالہ سدائے مجاہد نکلتا ہے کئی بہنوں نے خط لکھے ہم اس رسالے کو پڑھ کے جہاد میں جانے کو تیار ہے اللہ اکبر کبیرہ آج بہنیں خون دینے پہ آ گئی آج بہنیں اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ آ گئی آ جاؤ اس رستے پہ پھر دیکھو کہ انشاءاللہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ رات دن گناہوں میں گزر گئی یا اللہ ہم نے زندگی کو گناہوں سے سیاہ کر لیا کس منہ سے تیرے سامنے حاضر ہوں گے یا اللہ ہمارے چہروں پر گناہوں کے نشانات دیکھ کر تیرا غضب ہم پہ نازل ہوگا یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ آج ہم تیری رضا کے لیے جمع ہوئے اس مجلس کی برکت سے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ یا اللہ کافروں نے محنت کر کر کے ہمیں دین سے دور کیا یا اللہ امت کی ماؤں بہنوں کو دین کا شہدائی بنا یا اللہ آج امت مسلمہ کو حضرت خمسا جیسی بہنوں کی ضرورت ہے یا اللہ ایک ایک ماں بہن کے دل میں یہ جذبہ نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہم نے دیہات چھوڑ کر جرم عظیم کیا یا اللہ ہمیں بتایا گیا کہ جنت بغیر جان مال کی قربانی کے نہیں ملتی یا اللہ پھر بھی ہم نے بخل کیا یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہماری کشمیری بہنوں کی عزتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی گئی یا اللہ قیامت کے دن کے معاوضے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری بزدلی کی وجہ سے تیرا قرآن جل گیا تیری مساجد کو ویران کیا گیا یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ سب کو جہاد پہ کھڑا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو جہاد کا شہدائی بنا یا اللہ یا اللہ قبر سامنے ہے یا اللہ موت کی سکرات کا وقت قریب ہے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا ہماری ان حقیر سی جانوں کو قبول فرما ہمارے اموال کو قبول فرما یا اللہ ہمیں جنت آتا فرما یا اللہ ہمیں اپنی اپنے دین کی عظمت عطا فرما یا اللہ ہمیں مساجد کا تحفظ کرنے والا بنا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین اور بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما فلپائن تھائی لینڈ کے مسلمانوں کی مدد فرما دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے یا اللہ فتح و نصرت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو جہاد کے لیے قبول فرما یا اللہ امت کی ماؤں بہنوں میں یا اللہ پردے کی نعمت کو عام فرما یا اللہ امت کی ماؤں بہنوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما یا اللہ ان کے دل میں شوق شہادت محبت پیدا فرما یا اللہ دنیا کی محبت جو دلوں میں آ گئی اس مردار محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ اپنے دین کی محبت عطا فرما یا اللہ مرنے کا ہمیں یقین نصیب فرما آخرت کا ہمیں یقین نصیب فرما یا اللہ دنیا کی جدائیوں پہ صبر کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ جن ماؤں بہنوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی دین کی خاطر اپنی جان مال کو خرچ کیا ان کی قربانیوں کو قبول فرما کے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انت وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم